محمد بن فضیل نے کہا ہمیں ابو مالک اشجعی نے حدیث سنائی انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی نیز ابو مالک نے ربعی بن حراش سے اور انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کرے گا تو مومن کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے اے والد بزرگ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیے وہ جواب دیں گے کیا جنت سے تمہیں نکالنے کا سبب تمہارے باپ آدم کی خطا کے علاوہ کوئی اور چیز بنی تھی میں اس کام کا اہل نہیں ہوں میرے بیٹے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اس کام کو کرنے والا میں نہیں ہوں میں خلیل تھا مگر اب شفاعت کے اس منصب سے پیچھے پیچھے تم موسا علیہ السلام کا رخ کرو جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا لوگ موسا علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ جواب دیں گے اس کام کو کرنے والا میں نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کے کلی میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کام کو کرنے والا نہیں ہوں تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے آپ اللہ کے سامنے قیام فرمائیں گے اور آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی امانت اور خرابہ داری کو بھیجا جائے گا وہ پلے سرات کی دونوں جانب دائیں اور بائیں کھڑی ہو جائیں گی تم میں سے اولین شخص بجلی کی طرح گزر جائے گا میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان بجلی گزرنے کی طرح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کبھی بجلی کی طرف نہیں دیکھا کس طرح پلک چھپکنے میں گزرتی اور لوٹتی ہے پھر ہوا کے گزرنے کی طرح تیزی سے پھر پرندہ گزرنے اور آدمی کے دوڑنے کی طرح ان کے اعمال ان کو لے کر دوڑیں گے اور تمہارا نبی پلے سرات پر کھڑا ہوا کہہ رہا ہوگا اے میرے رب بچا بچا میری امت کے کے ہر والے کو سلامتی سے گزار دے حتیٰ کہ بندوں ان کو لے کر گزر نہ سکیں گے یہاں تک کہ ایک ایسا آدمی آئے گا جس میں گھسٹ گھسٹ کر چلنے سے زیادہ کی استطاعت نہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پولیس سرات کے دونوں کناروں پر لوہے کے آنکڑے معلق ہوں گے وہ اس بات پر معمور ہوں گے کہ جن لوگوں کے بارے میں حکم ہو ان کو پکڑ لیں اس طرح بعض زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض آگ میں تھکیل دیے جائیں گے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو حریرہ کی جان ہے جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو بیاسی